حضرت بارہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رکوع رکوع سے سر اٹھانے کے بعد قوما آپ کا سجدہ اور دو سجدوں کے درمیان بیٹھنا تقریباً برابر ہوتا تھا سنن نسائی حدیث نمبر ایک ہزار چھیاسٹھ